پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا